مہینہ الحمد ہم نے عبادت کی ہے یہ ایک اور رات ہمارے لیے عبادت کی رات ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ابھی میں نے آپ کے سامنے تیسوے پارے کی ایک سورت سور تطفیف کی پہلی کچھ آیتوں کی تلاوت کی اس آیت کا پہلے میں ذرا بیک گراؤنڈ سنا دوں ہوا یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے صحابہ کرام بھی موجود تھے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں میں خراب عادت ہے اور ان کی ایک ہیبٹ یہ تھی مدینہ والوں کی کہ جب کبھی بھی کوئی ان کی شاپ پر دکان پر کوئی چیز خریدنے کے لیے آتا تو یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ جب سکیل پر اسے رکھتے تھے وزن کرتے تھے تو پیسے زیادہ لیتے تھے سامان کم دیتے تھے گویا ایک ٹائپ کا یہ چیٹ کرتے تھے کسٹمر کو کہ لیس سامان دو پیسہ زیادہ لو just for an example you went and you you said that کے جی ایک کلو چاہیے تو instead of that they'll give you seven hundred and fifty grams اور two hundred and fifty grams کے گویا چوری کر لیتے یہ ہو رہا تھا اور یہی شاپ کیپر جب دوسری شاپ پر شاپنگ کرنے کے لیے جاتا تو بیکوز وہ خود یہ غلط کام کرتا تھا تو ہی نیو کہ یہ شاپ کیپر میرے ساتھ بھی چیٹ کرے گا تو وہ اس کو جا کر کہتا تھا کہ دیکھ چیٹ نہیں کرنا I am in the same boat میں بھی وہی کام کرتا ہوں اس لیے مجھے پورا پورا چاہیے تو اس طریقے سے جب لینے کی بات آتی تو پورا پورا لیتے دینے کی بات آتی تو کم کر کے دیتے یہ مدینہ منورہ میں ہو رہا تھا اور ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہوا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام جب نبی بن کر آئے انہوں نے بھی یہی دیکھا کہ لوگ چیٹ کیا کرتے تھے کسٹمر کو دھوکہ دیتے تھے اسے کم مال دیا کرتے تھے تو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور کہا دس از رانگ ایسا نہیں کرنا چاہیے you shouldn't cheat anyone تو انہوں نے جواب میں یہ کہا ہماری مرضی ہمارا مال ہماری شاپ ہم جو کرنا چاہے کرے یہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ طریقہ پسند نہیں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ شعیب علیہ السلام کہتے رہے اللہ ناراض ہو جائے گا ڈونٹ ڈو دس یہ بہت بیڈ ہیبٹ ہے وہ نہیں مانے اور اخیر میں قرآن کریم کہتا ہے ان پر عذاب آیا اور عذاب کیسے آیا گرمی ہونے لگی اتنی ہیٹ اتنی گرمی تھی کہ دے یوز ٹو فیل کہ آسمان سے فائر آ رہا اتنی گرمی ہو رہی ہے پریشان ہو گئے تھری ڈیز تھری نائٹس تک کنٹینیوسلی گرمی کا موسم رہا اتنی گرمی اتنی گرمی وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور اچانک ایسا ہوا کہ ان کے علاقے میں آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا آ گیا ایک پیس آف کلاؤڈ آیا اور جب وہ اس کے پاس گئے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے تین دن سے ہم گرمی میں تھے تو سب کو بلا کر لے آئے کہ دیکھو یہاں پر کول ہے یہاں پر ٹھنڈی ٹھنڈی بریز آ رہی ہے ہوا آ رہی ہے اور سارے لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ سب کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے اور جب سب جمع ہو گئے اللہ نے اس بادل میں سے آگ برسایا ہے فائر آیا ہے اور سب کے سب جل نکل کر ختم ہو گئے قرآن کہتا ہے فکر تو یہ جو طریقہ تھا یہ تو شوئے کے زمانے کا واقعہ ہے مدینہ میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ کسٹمر کو کم دینا اور خود جاؤ تو پورا پورا لینا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا اور اللہ نے آیت کریمہ بھیج دی یہ جو سورت ابھی میں نے پڑھی وہی للمتففین یہ فرسٹ سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے مدینہ میں نازل ہونے والی فرسٹ سورت ہے اور سورت میں اللہ کیا فرماتے ہیں للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون اللہ فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے ڈسٹروئی ہو جائے برباد ہو جائے وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں جو ڈنڈی مارتے ہیں یعنی اسکیل کرنے میں چیٹ کرتے ہیں لوگوں کو کم دیتے ہیں اور قرآن نے آگے کہا اللہ دینا کہ جب لینے کی باری آتی ہے پورا پورا لیتے ہیں کہ دیکھ میرے ساتھ ساتھ چیٹ نہیں کرنا even I do the same thing مجھے پورا چاہیے وہ ادا کالو گم اوزنو گم یوگ لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو کم کرتے تھے چیٹ کرتے تھے کم دیا کرتے تھے اللہ نے آیت کریمہ بھیج دی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو سنایا اے مدینہ والو یہ تم کیا کر رہے ہو یہ جو چیٹ کرتے ہو سامنے والے کو کم دیتے ہو دیکھو اللہ کی آیت آئی ہے اور اللہ کی الفاظ تو دیکھیے وہیفین ڈسٹروئی ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اور بعض کمنٹیٹرز نے تو یہ کہا کہ ویل جہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جہنم کا نام ہے تو اب ٹرانسلیشن ہوگا کہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا ان لوگوں کو جو ایسا کام کرتے ہیں کہ لینے پر آئے تو پورا پورا لے دینے پر آئے تو کم دے یہ آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رول بیان کیا ہے کہ دینے پر آؤ تو کم دینا لینے پر آؤ تو زیادہ لینا یہ صرف سکیل سے ریلیٹڈ نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری عبادتوں میں یہی رول ہے اور امام مالک رحمت اللہ علی فرماتے ہیں لِكُلِّ ان تطفی فون ہر چیز میں یہ چیز اپلیکیبل ہوتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ناٹ اونلی اسکیل میں ساری عبادتوں میں اگر ہمارا یہ معاملہ ہے کہ لینے پر آئے تو زیادہ لے دینے پر آئے تو کم لے اللہ فرماتے ایسے لوگ ڈسٹروئی ہو جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ میں نے کیوں آیت سنائی آج ریالٹی یہ ہے اس گناہ میں ہم بھی مبتلا ہے یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں یہ سم سکیل والا کام نہیں کرتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ رول شریعت کا تمام عبادتوں کے لیے ہے آج ہمارا حال یہی ہے کہ جب لینے پر آتے ہیں نا اللہ سے ہر چیز پوری پوری مانگتے ہیں کمپلیٹلی سب ہم کو چاہیے لیکن جب اللہ کو دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے اندر اتنی کمی ہے اتنی کمزوری ہے دعا کرو کہیں ہم اس وعید کے مستحق نہ ہو جائے اللہ حفاظت فرمائے دیکھو آج ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کیا کرتے ہیں ہماری پہلی دعا ہوتی ہے اللہ مجھے جنت الفردوس دے دے اے ون کلاس جنت الفردوس چاہیے چھوٹی جنت تو ہم مانگتے ہی نہیں ہیں پھر اللہ تندرستی دے دے روزی میں برکت دے دے مجھے بھی برکت دے میری اولاد کو بھی برکت دے میرے گرانڈ چلڈرن کو بھی برکت دے یہ سب دعائیں ہم کرتے اور کرنا چاہیے اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو اس لیے ہم ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو بوڑھا اپنی طبیعت اور صحت کے لیے مانگتا ہے لوگ اپنی روزی کے لیے مانگتے ہیں ہمارے بچے جو جس میں ہے وہ دعا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کہ مجھے ہر سبجیکٹ میں گریڈ نائن مل جائے جو اے لیولز میں ہے وہ دعا کر رہے ہیں مجھے اے سٹار اور اے زہر سبجیکٹ میں مل جائے جو یونیز میں ہے وہ یہ چاہتے ہیں اللہ میں اسکیز کو کلیئر کر لوں اور جلدی سے جلدی کامیاب ہو جاؤ جو بچے ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اللہ میں ڈرائیونگ ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ گویا جس کو دیکھو اللہ مجھے یہ دے وہ دے پورا پورا لیتے ہیں and we have the right because we are believers ہم مانگ سکتے ہیں ہمیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے تو مانگنے تک تو ٹھیک ہے لیکن جب دینے کی باری آتی ہے اللہ کہتے اب مجھے تو ریٹرن کر اور ریٹرن کیا کرنا ہے کہ نماز پڑھ لینا سوچو نماز میں ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہے کتنی نمازیں چھوٹتی ہے کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہے کتنی نمازیں ایسی ہے جو قضا ہو گئی آج تک ہم نے اس کی قضا نہیں کی ہے تو نماز میں کمزوری رمضان میں ہم نے روزہ رکھا جھوٹ بھی بولتے رہے گیبت بھی کرتے رہے اور نہ جانے کتنی خرافاتیں ہوئی یہ ہم نے اللہ کو روزہ پیش کیا حج کرنے کے لیے گیا ابھی آیا ہے کہ بس ایک ہی ایکسپیکٹ ایکسپیکٹیشن کہ اب سب مجھے حاجی صاحب کہیں گے اگر کسی نے نام سے بلا لیا تو برا لگتا ہے کہ میں تو حج کر کے آیا ہو یہ حاجی بھی نہیں کہہ سکتا ہے یہ ہمارا معاملہ ہو چکا ہے اللہ حفاظت فرمائے جب انہیریٹنس کا مسئلہ آتا ہے تو بھائی مال پر قبضہ کر لیتا ہے بہنوں کو میراث سے محروم کر دیتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو شریعت میں ہم کو تائیاں کر رہے ہیں کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں جو اللہ نے جو ہم سے مانگا تھا کہ کمپلیٹ نماز مجھے دے دے کمپلیٹ روزہ مجھے دے دے کمپلیٹ حج مجھے دے دے آج ہمارے ہر عمل میں ہم کمپلیٹ اللہ کو نہیں دے رہے ہیں اس کے اندر کوتا ہی پر کوتا ہو رہی ہے ہمارے یہاں پر ایک آدمی کام کرتا ہے جاب کرتا ہے ایمپلائر کی ذمہ داری ہے ایمپلائی کو ٹائم پر ویجز دے اور رائٹ دے آج معاملہ یہ ہے کبھی ٹائم پر نہیں دیا جاتا ہے کبھی اس کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے یہاں پر کام کرتا ہے تو اس کی ویجز اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو یہ ساری باتیں شریعت نے ہمیں سمجھائے ہم سب میں پیچھے ہیں اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے سب کچھ دے دے مجھے سب کچھ مل جائے تو قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو یاد رکھنا اگر تم اللہ سے پورا لینا چاہتے ہو تو تمہیں ریٹرن بھی پورا پورا دینا پڑے گا ورنہ اللہ فرماتے وہ لوگ ڈسٹروئی ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے جو اس طریقے کا معاملہ کرے دیں گے کتنی پیاری چیزیں ہمیں شریعت میں دی گئی یہ ذکر اللہ کرنا اللہ کا ذکر کرنا کتنی اچھی چیز ہے قرآن کہتا ہے اللہ بکر اللہ تتمین القلوب کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو ہمارے سول کو ہارٹ کو سیٹسفیکشن نصیب ہوتا ہے سکون نصیب ہوتا ہے آج ذکر اللہ میں کوتا ہے قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ذکر کرو نصیحت حاصل کرو یہ چیزیں نفع دینے والی ہے آج ہم اسے چھوڑ رہے ہیں اللہ کے ذکر سے ہم دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے حضور کا فرمان ہے فرشتے اسے سراؤنڈ کر لیتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ذکر کرنے والا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں چلا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام اللہ کے نبی ہیں اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر کنٹرول دیا تھا قرآن میں ہے فسح تَجْرِبِ عَمْرِهِ رُخَانْ حَيْسُ رخان کہ ہواؤں پر کنٹرول تھا تو سلیمان علیہ السلام اپنے تھرون پر بیٹھتے تھے اور پھر وہ تھرون اڑتا تھا فلائی ہوتا تھا اور وہ ہواؤں میں اڑا کرتے تھے ایک مرتبہ اپنے تھرون پر بیٹھے ہوئے ہیں ہواؤں میں اڑ رہے تھے نیچے سے ایک آدمی نے دیکھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ یہ ورڈ نکل گیا حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اپنے تھرون کو نیچے لے کر آئے لینڈ کیا اسے اور گئے اس کے پاس اور کہا کیا ہوا تو نے کیا کہا وہ کہنے لگا کہ حضرت جب میں نے دیکھا آپ کا تھرون ہواوں میں اڑ رہا ہے اور اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا یہ اتنی بڑی عزت دی ہے تو اللہ کی قدرت پر میری زبان سے سبحان اللہ کا ورڈ نکل گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو کہ یاد رکھنا میں ختم ہو جاؤں گا میرا تھرون ختم ہو جائے گا لیکن یہ سبحان اللہ جو تو نے کہا ہے تجھے اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا یہ ایک سبحان اللہ کی برکت ہے حدیث پاک میں آتا ہے آپ ایک سبحان اللہ پڑھتے ہو جنت میں ایک ٹری لگا دیا جاتا ہے ایک سبحان اللہ پر جنت میں ہمارے لیے ایک ٹری لگ جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹری اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور فائیو ہنڈریڈ ایئرس تک اسے دوڑاتا رہے تب بھی وہ ٹری کا شیڈ ختم نہیں ہوگا اتنا بڑا ٹری ایک سبحان اللہ پر ملتا ہے صحیح حدیث ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک شخص گیا موجود تھا اور اچانک اس کو ہوا آنے لگی بریز آنے لگی اور اتنا سینٹ امیزنگ اتنی خوشبو اتنی خوشبو کہ وہ حیران رہ گیا کہ یہ ہوا کہاں سے آ آ رہی رہی ہے ہے اور اور کیسے یہ ہوا کتنی خوشبو ہے کتنی سینٹ اور کتنی اچھی فریگرنس ہے تو اس نے فرشتوں کو پوچھا جنت میں تھا نا فرشتوں کو پوچھا یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو فرشتے نے جواب دیا کہ تیری جنت سے اوپر والی جنت میں تیری جنت سے اوپر والی جنت میں ایک جنتی اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اس نے صرف ٹرن کیا اس نے صرف ٹرن کیا ہے اپنا پہلو بدلا ہے اس میں سے یہ ہوا نکلی ہے جس کی بنا پر خوشبو ہی خوشبو ہے صرف اس کے ٹرن ہونے پر فلپ فلپ ہونے پر یہ خوشبو اس طریقے سے نکل کر آئی ہے تو وہ شخص حیران ہو گیا کہ کتنا بڑا یہ جنتی ہے کون سے اس نے نے عمل کیے کہ کہ اللہ اتنا بڑا مقام دیا یہ گھومتا ہے تو خوشبو نکلتی ہے تو فرشتوں نے اس کو کہا کہ جتنے عمل تو لے کر گیا تھا اتنے ہی عمل وہ لے کر آیا ہے تجھ سے ایک سبحان اللہ وہ زیادہ پڑھ کر آیا ہے تو نے جتنا پڑھا تھا اتنی عبادت اس کی ہے ون سبحان اللہ اس کا ایکسٹرا تھا اینڈ دیٹ سبحان اللہ made the difference between sky and the earth اتنا بڑا فرق ہو گیا ایک سبحان اللہ پڑھنے پر حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے بیمار ہو گئے تھے پوری باڈی میں بوائلز نکلے تھے تھرٹی ٹو ایئرس تک ہی واز آن بیڈ محدثین لکھتے تھرٹی ٹو تک بیڈ پر تھے اور اتنی پنسیا ہو گئی تھی کہ وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے ایک اینگل پر سوتے تھے اور سونے کی بنا پر باڈی میں بلسٹرز ہو گئے تھے جس میں سے پانی نکلتا تھا لیکن زبان پر آل دا ٹائم الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ کسی نے سوال کیا کتنی آپ تکلیف میں ہو کتنے آپ پریشان ہو کس بات پر الحمد للہ کہہ رہے ہو انہوں نے جواب میں کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی تکلیف دی ہے وہ اس سے زیادہ بھی تو دے سکتا تھا وہ اس سے زیادہ بھی تو دے سکتا تھا اور پھر فرمایا اللہ کی قسم کر کہتا یہ جو الحمدللہ پڑھتا ہو اور صبر کرتا ہو اس کے نتیجے میں روزانہ صبح میں فرشتے میرے بستر پر آ کر مجھے سلام کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو دیا ہے نا اسے پورا پورا کیا کرو لیکن آج اس کے بجائے ذکر کا ہمارے پاس وقت نہیں اللہ کو یاد کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں جیسے ہمارے مولانا ڈاکٹر عاقب بخاری کل آئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ سوشل میڈیا نے ہم کو پاگل بنا دیا ہے رات دن اپنے فون پر ہم اتنے انگروسٹ ہیں اتنے انگروسٹ ہو چکے ہیں کہ وی فوگوٹن آل تعالی میں تو کہا کرتا ہوں کہ people people who do a complete tawaf on their smartphones daily. And you know what is tawaf? To go around the Kaaba seven times is called tawaf. So there are some people uh, daily they do a complete tawaf on the smartphone. You know how? In the morning, open the app, Facebook, browse, browse, browse. Scroll, scroll, scroll. Swipe, swipe, swipe. Round two, Instagram, Insta threads, Insta reels, Insta highlights. Round three, Round three, YouTube, YouTube videos, YouTube shorts. Then round four, Snapchat, Snapchat uh, uh, snaps, Snapchat stories. Then round five, WhatsApp, WhatsApp groups, WhatsApp community, WhatsApp chats. And then round six, Twitter. Who is saying what? Who is saying what? Round seven, round seven, आप सब जानते TikTok and its trends and then back to Facebook and the second tawaf starts. Hurayani. इतने एंड ग्रॉस पूरा पूरा दिन कितने तवाफ हो जाते हमारे फोन पर यह हमारा हाल है मैं अक्सर कहा करता हूं कि husband is sitting on the sofa with his phone for two hours wife is sitting next to his husband for two hours the husband is busy on his phone for two hours wife is busy on her phone for two hours the husband is talking with his maids for two hours the wife is talking with a girls for two hours, but they don't have the time to talk to each other. Hey, Kenny, this is reality. They don't have the time to talk to each other. And the relation between husband and wife is going down and down and down. اور یہ میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں ایز این امام میرے سامنے اتنے کیسز آتے ہیں تو آج یہ ہمارا معاملہ ہوا ہے تو یہ تو اللہ نے اتنی باؤنٹیز اور بلیسنگ اور اللہ کہتا ہے کہ جتنی باؤنٹیز اور بلیسنگز تم پر شاور کی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس پر سوال کیا جائے گا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے person who is sitting on the bank of the the river. And if he faced water, he will be questioned on the day of judgment. دریا کے کنارے پانی کو ویسٹ کرنے پر سوال ہوگا اتنی بلیسنگز اور باؤنٹیز اللہ کی ملی ہے اگر ہم نے اس کا قدر نہیں کی تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اور یہ موبائل کی بنا پر ہمارے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن ختم ہو جائے اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے وہ مشہور ہے ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور جا کر کہنے لگی ڈاکٹر کو my husband is not well is not feeling well he feels anxious he is got anxiety he doesn't talk to me properly he doesn't even sleep in the night Whole night he's just walking in the bedroom and even I can't sleep because of this. Doctor, please give him some medicine. I am really very much worried about my husband. बोलती रही बोलती रही Doctor ने कहा Okay, let me check, or check करके उसने कहा Your husband needs some rest and peace. Your husband needs some rest and peace, and here are some sleeping pills. Wife نے لیا اور کہا when do I give the sleeping pills to my husband doctor نے کہا they are for you man سمجھ گئے ڈاکٹر نے کہا they are for you ma'am یعنی تو اتنا یہاں آ کر بولی ہے اس کی گھر میں کیا حالت کرتی ہوگی تو تجھے سلیپنگ پل کی ضرورت ہے کہ تو تو سو جا وہ ریسٹ اور پیس میں میں رہے گا اللہ تعالیٰ سب میاں بیویوں محبت نصیب فرمائے تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اور ماشاء اللہ اس مہینے میں ہم نے خوب عبادت کی نو no ڈاؤٹ ہر ایک نے عبادت کی رمضان میں روزے رکھے تراوی پڑی ذکر کیا عبادت کی خیرات کیا سب کچھ کیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا یہ جو ہمارا مہینہ گیا ہے اگر کاش باقی الیون منتھس بھی ایسے ہو جائے تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وعید کے ہم مستحق نہیں ہوں گے اللہ کہتے نا کہ پورا پورا لیتے ہو کم مجھے دیتے ہو جیسے رمضان میں تم نے اللہ کو دیا اور راضی کر دیا اپنے مولا کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے باقی کے گیارہ مہینے بھی اسی طریقے سے گزر جائے اور زندگی میں ایک انقلاب آ جائے یہ رمضان ہمارے لیے ہماری لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے اور ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے پورا مہینہ ہم اللہ سے کہتے رہے اے اللہ جنت مانگتے ہیں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں پھر آخری اشرا آیا جو جہنم سے پناہ کا تھا ظاہری بات ہے کہ اتنی مرتبہ اللہ سے مانگا ہے آج امید ہے آج اس مبارک رات میں نائٹ آف ریوارڈ میں امید ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ امید رکھو اللہ سے اس کہ میرے عزیزوں اگر اللہ معاف کرنے والا نہ ہوتا تو ہمیں یہ عبادت ہی نہ کرنے دیتا کتنے لوگ تھے کہ رمضان کا مہینہ ہے گھومتے رہے and the month of make any difference from for them لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی اچھی اپرچونٹیز دی اور اتنی ہم نے عبادت کی ہے دس شوز دیٹ اللہ تبان و تعالیٰ وانس ٹو فوگیو اس اور انشاءاللہ ہمارا اللہ ضرور ہمیں معاف کرے گا بس دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اسے راضی کرنے والا بنائے اور جتنی ایسی خراب چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہے یا ہمارے گھر کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو بچنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالی ہماری کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب رب العالمین العالمین الحمد للہ دعا سے پہلے یہ کچھ ضروری باتیں آپ کو میں بتلا دوں جیسے میں نے کہا کہ آج کی رات نائٹ آف ریوارڈ ہے ماشاء اللہ روزانہ سہری سے پہلے ہم نے ٹائم نکال نکال کر دو رکعت چار رکعت آٹھ رکعت جتنی تعجد ہو سکی ہم پڑھ چکے ہیں اب یہ آج کی رات مس نہ کرنا متن یہ ہوتا ہے کہ چلو چاند رات ہے اب ختم ہو گیا سب یہ نہیں ہے آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دونوں عید کی راتوں کو جاگ کر گزار دیتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے اگر رات کو عبادت کر لیتا ہے تو قیامت میں جب سب لوگ پریشانی میں ہوں گے یہ بڑے آرام ہو اور اطمینان کے ساتھ ہوگا تو اس بنا پر یہ مبارک رات ہے اس لیے ابھی نیت کر لو انشاءاللہ جیسے روز میں تحجد پڑھتا تھا آج کی رات بھی میں تحجد پڑھوں گا اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی ہمیں پڑھنا ہے اور اسی لیے دیکھو فجر کی نماز کو اسی ٹائم پر 5:25 کو رکھا گیا ہے اسی نیت سے کہ جیسے روز ہم تحجد پڑھ کے فجر میں آ جاتے تھے کل بھی اسی طریقے سے ہو تو ہمیں تحجد بھی مل جائے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے پھر کل کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے عید کے دن صبح میں جلدی بیدار ہونا ہے غسل کرنا ہے جو بیسٹ کپڑے ہمارے پاس ہو بہترین اس کو ہم پہنے عطر لگائے خوشبو لگائے اور جب گھر سے ہم آئے تو ہماری زبان پر تکبیر تشریق ہونا چاہیے اور تکبیر تشریق کیا ہے سب مل کر پڑھ لو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ آہستہ پڑھنا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر زور سے پڑھنا ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ پڑھ کر اپنے گھر سے آنا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو کھجور کھا کر نکلتے تھے اور کھجور کتنی کھانا ہے odd number one three five seven جو بھی ہو لیکن یہ ہے کہ آڈ نمبر میں کھجور کھا کر نکلے اور اگر کھجور نہیں کھانا ہے تو کوئی اور میٹھی چیز کھا لے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اب چلو عید کا دن آیا انشاءاللہ ہم عید بنائیں گے اب اس کے بعد next month is call the month of Shawwal اور شوال کے مہینے میں سکس روزے رکھنے ہیں یہ فرض نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے اور پھر شوال کے چھ روزے رکھ لے تو اسے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اس بنا پر ہمت کریں سکس روزے رکھنے ہیں اور یہ روزے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی رکھو پورے منت میں کئی متفق تفق جب بھی آپ چاہو یہ چھوڑ چھ روزے آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ پورے سال کا ثواب مل جائے اچھا ایک مسئلہ بھی بیان کر دو کہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو شریع عذر کے بنا پر روزہ نہیں رکھ سکی ہے اب ان کو قضا کرنا ہے رمضان کے بعد میں جتنے روزے چھٹے ہو تین پانچ سات دس ان روزوں کی قضا کرنا ہے تو وہ روزوں کی قضا کرے یہ جو شوال کے چھ روزے ہیں یہ سپریٹ ہے اور قضا روزے سیپریٹ ہے کوئی یہ سوچے کہ چلو ٹو ان ون صبح میں قضا کی بھی دیت کر لو شوال کی بھی دیت کر لو دیٹس ناٹ پاسبل وہ روزے الگ ہے جو قضا کے ہے اور یہ شوال کے روزے الگ ہے تو دونوں روزے الگ الگ رکھنا ہے اس کا خیال کرے اور اس کے علاوہ ایک آخری بات کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اگر ہم نے فطرہ نہیں دیا ہے تو اپنا فطرہ ادا کر دے فطرہ ہے four pound fifty pence one per person کا بچوں کی طرف سے بھی دینا ہے بڑوں کی طرف سے بھی دینا ہے بلکہ آج رات کو کسی کے گھر پہ کوئی بیبی بورن ہو گیا تو اس بیبی کا بھی فطرہ دینا پڑے گا تو بچوں کی طرف سے بڑوں کی طرف سے بچوں کی طرف سے پیرنٹس دے دے بڑے اپنا خود دے سکتے ہیں اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیڈ کہتا ہے باپ کہتا ہے میں سب کا پوری فیملی کا دے دیتا ہوں yes he is allowed to give لیکن the condition is he should inform them کہ بھائی دیکھو میں نے تیرا فطرہ دے دیا ہے تیرا فطرہ تھا میں مسجد میں دے کر آیا ہوں یہ انفارم کرنا ضروری ہے تو اس کا خیال کرے تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے اور ماشاء اللہ بڑے سکون کے ساتھ کمفرٹ کے ساتھ یہ پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا بڑے اطمینان سے ساری عبادتیں ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا لہذا سب سے پہلے میں مولانا شعیب صاحب کا شکر ادا کروں گا کہ ماشاء اللہ آج کتنے سالوں سے ہم دونوں مل کر یہاں پر امامت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی محبت کے ساتھ میں ہم لوگوں کو ہمیشہ قائم رکھے تو میں ان کا تہے دل سے مشکور ہو اس کے علاوہ بہت سارے علماء ہمارے یہاں بیان کرنے آئے اسپیشلی طور پر مولانا ڈاکٹر عاقب بخاری اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً آتے رہے اپنا ٹائم انہوں نے یہاں پر دیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اس کے بعد پانچوں حافظ جنہوں نے یہاں پر تراوی کی نماز پڑھائی میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ اعتکاف کرنے والے کہ کئی ایسے ہمارے بھائی تھے کہ جنہوں نے یہاں پر اعتکاف کیا اور ہم سب کی طرف سے یہ سنت کفایا کو ادا کیا میں تمام مسلیوں کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں اور جن ماؤں بہنوں نے گھر میں اعتکاف کیا ان کو بھی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ ماشاء اللہ کلیکشن کرنے والے والے مختلف مدرسوں کے آئے جو آئے ان کا بھی شکریہ کہ کہ اگر وہ نہ آتے تو ہمیں در در جانا پڑتا اپنی کو دینے دینے کے لیے اور والوں کا کا بھی شکریہ جس کی بنا پر غریب امت تعاون ہو جائے گا تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے یہاں بار بار مسجد کے للہ لیے کلیکشن ہوتا رہا ماشاء اللہ لوگوں نے بہت تعاون کیا ان کا بھی شکریہ جنہوں نے اپنی مینٹیننس فیس کو ادا کیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ روزانہ افطار کے وقت کھجور کا انتظام کرنا پانی کا انتظام کرنا ان حضرات کا بھی میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اور پھر مسجد کی صفائی ٹوائلٹ کی صفائی وضو خانے کی صفائی اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو بیہائنڈ دا سین ہوتے ہمیں پتا بھی نہیں چلتے ہیں تو ان حضرات کا بھی میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ جب لیڈیز بیان ہوتا تھا تو کرسی کا انتظام دوسرے سارے انتظامات جو ہمارے بھائی کرتے تھے ان کا شکریہ ہماری مدرسے کی آپائیں ماشاء اللہ ہر لیڈیز بیان میں پورا نظام سنبھالتی تھی اور کافی انہوں نے محنتیں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین بدلہ نصیب فرما ہے اس کے علاوہ ہماری مائیں بہنیں جو بڑی تعداد میں مسجد مسجد میں آئی اور انہوں نے آ کر یہاں پر بیان وغیرہ سنا تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر نصیب فرما ہے اس کے علاوہ ہمارے مدرسہ انیس الاسلام میں جو ٹیچرز ہیں جو پیرنٹس ہیں جو بچے ہیں جو الحمدللہ بہت ہی اچھے اہتمام کے ساتھ مدرسہ چل رہا ہے میں آج اس موقع پر ان سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے یہاں روزانہ بیانات ہوتے تھے مختلف علماء کے میرے اور اس کے علاوہ سارے بیانات کے روزانہ ریکارڈ ریکارڈنگ کرنا ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا دونوں ویب سائٹ پر انیس الاسلام پر اور فلاحی ڈاٹ کام پر اپلوڈ کرنا اس کے بعد جو وظیفے بیان کیے گئے لیڈیز بیان میں ان کو اپلوڈ کرنا اس کے لیے بھی جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے ہم اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ پوری کمیونٹی کا یہ ماشاء اللہ ہر موقع پر آپ لوگوں نے تعاون کیا کچھ ہمارے کمیٹی ممبرس کا بھی ماشاء اللہ بھی جس دن قرآن ختم ہوا حافظ کو دعوت کروائی گئی اور جتنے ہمارے یہاں پروگرامز ہوئے تو راتوں کو مختلف چیزوں کی دعوتیں ہوئی ملک شیک پلایا گیا یہ جن حضرات نے جو بھی محنت کی ہے تعاون کیا ہے میں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے دیکھو ہم تو صرف شکریہ کے دو بول بول سکتے ہیں دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے جو کچھ مجھے یاد تھا میں نے بیان کیا اس کے علاوہ جس نے بھی مسجد کے لیے یا مسلیوں کی راحت کے لیے جو کچھ بھی کام کیا ہے ان سب کا بھی میں بہت ہی تہے دل سے مشکور ہوں اور الحمدللہ مختلف والنٹیرز حضرات نے بہت سارے کام کیے ہیں اور آج پھر اب کچھ والنٹیرز حضرات کی ضرورت پڑے گی اس لیے کہ ابھی مسجد کو صاف کرنا ہے یا اعتکاف کے پردے وغیرہ نکالنا ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جس کے پاس ٹائم ہو تھوڑا تعاون کرے تاکہ کل عید سے پہلے ہماری مسجد بھی دلہن کی طرح سج کر تیار ہو جائے تو اس بنا پر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک آخری بات یہ بتلاؤں کہ الحمد یہ میرا پچیسواں رمضان اس مسجد میں ہو گیا آج ٹوینٹی فائیو رمضان میرے اس مسجد میں ہوئے کہاں وقت نکل گیا پتا بھی نہیں چلا جو محبت جو احترام آپ لوگوں نے کیا میں اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں کوٹر سینچری مکمل ہو چکی ہے دیکھو اب اللہ کہاں تک لے جاتا ہے بس دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا بیان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ساری کمیٹی اور تمام مسلیوں کی طرف سے مفتی صاحب کا احسان و کرم مان کر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سارا مہینہ انہوں نے بیان کیا اور ہمیں ان کے ملفوظات سے ہم کو سنائے تو تمام مسلی کی طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے مفتی صاحب کا شکریہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے ان کو تندرستی اور عافیہ کے ساتھ لمبی عمر دے تاکہ وہ ہم سب کو ان کی خدمت سے ہم فائدہ اٹھائے جزاک اللہ السلام میں تو سوچا آدھا ایک گھنٹہ بیان کرے گا یہ عثمان میرا بچپن کا ساتھی ہم لوگ ساتھ میں دارالعلوم میں پڑھتے تھے اور بہت کرکٹ کھیلا ہم نے ساتھ میں بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے سب مل کر دعا کر لیں بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم ابراہیم وعلی انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی وعلی علی محمد کما بارکت ابراہیم ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا حسنتا وفی الاخرت عذاب النار رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا ربنا وتقبل دعا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ گنہگار و خطاکار و سیاکار ہے مولا اپنے رحم و فضل و کرم سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے تمام لغزشوں کو معاف فرما دے مولا ہم میں آپس میں محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق حقوق ادا کرنے والا بنا دے ہم میں بھائی چارگی نصیب فرما دے مولا دلوں کو دلوں سے ملا دے آپس کے کینہ حسد اور اختلافات سے حفاظت فرما دے اے رب کریم بڑے اچھے انداز میں پورا مہینہ ہمارا رمضان کا گزر گیا اللہ آئندہ بھی اسی طریقے سے اچھے انداز میں پیار محبت کے ساتھ میں ہمیں یہاں پر آ کر عبادت کرنے کی اور مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے الہ العالمین حسین جو کچھ بھی ہم نے عبادت کی ہے اپنی شایا نشان قبول فرما لے مولا امت میں جو بیمار ہے انہیں شفا کلیہ نصیب فرما دے مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے اللہ کتنے ایسے ماں باپ ہے جن کے بچے بیمار ہیں اسپیشل نیڈز ہے الہ العالمین ان والدین کو ہمت اور صبر نصیب فرما دے اور ان بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما دے اور ساتھ ساتھ انہیں مکمل صحت اور شفا نصیب فرما دے اے پروردگار عالم ہمارے والدین پر رحم فرما دے مولا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ یہ تیرا فضل ہے اور کوئی شک نہیں ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اللہ اگر وہ زندہ ہو ان کی عمر میں برکت دے دے اگر وہ مرحوم ہو گئے ہو تو ان کی مغفرت فرما دے ان کی قبر کو نور سے بھر دے انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے اللہ جتنی بھی عبادتیں کی ہے اسے قبول فرما لے جو کوتاہیاں ہو گئی ہے اسے معاف فرما دے مولا کل کا عید کا دن خوشی کا دن ہے ہم سب کو مکمل مکمل خوشی نصیب فرما دے بڑی سکون اور اطمینان کے ساتھ کل کے عید کے دن کو گزار دے اور آئندہ زندگی میں ہمیشہ عزت والی زندگی نصیب فرما دے ہمیشہ راحت والی زندگی نصیب فرما دے مولا مقدر کی روزی تو تو سب کو دیتا ہے اللہ ہماری مقدر کی روزی میں برکتوں کو شامل فرما دے جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو دور فرما دے مولا کریم تمام میاں بیویوں میں آپس میں محبت اور اور انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما دے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے ہمارے گھرانوں میں دینداری نصیب فرما دے ہماری اولاد اور اولاد در اولاد کو برائٹ فیوچر نصیب فرما دے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبی اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب پیلا